السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسول کریم آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری ون زیرو یہ ٹو ان ون سبق ہے وہ جملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہیں وہ بھی سن لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے اور جو دعا یاد کرا رہا ہوں وہ یاد بھی کر لیجئے عن عثمان یعنی ابن عفان رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في في الارض ولا السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبوا فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ان رواه ابو داود ترجمہ سن لیجئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص شام کو تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو صبح ہونے تک اور صبح کو تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو شام ہونے تک اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی یعنی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگی وہ کلمات یہ ہیں میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ لا یدر معسم ہی ایک ذہن میں رکھنا بعض لوگ ما اس میں ہی پڑھتے ہیں ما اس میں ہی پڑھنا یہاں غلط ہے یہاں جو میں پڑھا رہا ہوں وہی پڑھیے آپ عام طور سے عام طور سے رواج میں اس میں ہی لوگ پڑھتے ہیں وہ غلط ہے پڑھنا یہ جو میں پڑھا رہا ہوں صحیح پڑھا رہا ہوں بسم اللہ لا ولا في السماء وهو اللہ العليم تین مرتبہ صبح پڑھنا ہے تین مرتبہ شام کو پڑھنا ہے ترجمہ بھی پڑھ لیجئے ترجمہ بھی سن اور پڑھ بھی لیجئے میرے ساتھ اس اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح یا شام کی جس کے نام کے ساتھ زمین یا آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام اگر آدمی پڑھ لے اچانک کی مصیبت سے محفوظ رہے گا یہ حدیث ابو داود میں ہے اور یہ حدیث میری کتاب بھی مومن کا ہتھیار کی جو صبح شام کے دعائیں ہیں اس میں بھی یہ دعا موجود ہے اس لیے اس کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین